ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا ہم سے عبداللہ بن نمیر نے حدیث بیان کی نیز محمد بن عبداللہ نمیر نے حدیث بیان کی دونوں کے لفظ ملتے جلتے ہیں کہا ہمیں میرے والد عبداللہ بن نمیر نے حدیث سنائی کہا ہمیں عبد الملک نے عطا سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے سورج گرہن ہو گیا بعض لوگوں نے کہا سورج کو گرہن حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کی بنا پر لگا ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور لوگوں کو چھ رکوعوں چار سجدوں کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھائی آغاز کیا تو اللہ اکبر کہا پھر قرات کی اور طویل قرات کی پھر جتنا قیام کیا تھا تقریباً اتنا رکو کیا پھر رکو سے اپنا سر اٹھایا اور پہلی قیرات سے کچھ کم قیرات کی پھر اس قیام جتنا رکو کیا پھر رکو سر اٹھایا اور دوسری قیرات سے کچھ کم کی پھر اس قیام جتنا رکو کیا پھر رکو سے اپنا سر اٹھایا پھر سجدے کے لیے جھکے اور دو سجدے فرمائے پھر کھڑے ہوئے اور اس دوسری رکعت میں بھی تین رکو کیے ان میں سے ہر پہلا رکو بعد والے رکو سے زیادہ لمبا تھا اور آپ کا رکو تقریباً سجدے کے برابر تھا پھر آپ پیچھے ہٹے تو آپ کی پیچھے والی صفحے بھی پیچھے ہٹ گئی حتیٰ کہ ہم لوگ آخر یعنی آخری کنارے تک پہنچ گئے ابو بکر ابن ابی شیبہ نے کہا حتیٰ کہ آپ عورتوں کی صفوں کے قریب پہنچ گئے پھر آپ آگے بڑھے اور آپ کے ساتھ لوگ بھی صفوں میں آگے بڑھ آئے حتیٰ کہ آپ واپس اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے پھر جب آپ نے نماز سے سلام پھیرا اس وقت سورج اپنی اصلی حالت پر آ چکا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہی ہیں اور بلا شبہ ان دونوں کو لوگوں میں سے کسی کی موت پر گرہ نہیں لگتا ابو بکر بن ابی شیبہ نے کسی بشر کی موت پر کہا بس جب تم کوئی ایسی چیز دیکھو تو اس وقت تک نماز پڑھو جب تک یہ زائل ہو جائے کوئی چیز نہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے مگر میں نے اسے اپنی اس نماز میں دیکھ لیا ہے آگ میرے سامنے لائے گئی اور یہ اس وقت ہوا جب تم نے مجھے دیکھا کہ میں اس ڈر سے پیچھے ہٹا ہوں کہ اس کی لپٹے مجھ تک نہ پہنچے یہاں تک کہ میں نے اس آگ میں مڑے ہوئے سرے والی چھڑی کے مالک کو دیکھ لیا وہ آگ میں اپنی انتڑیاں کھینچ رہا ہے وہ اپنی اس مڑے ہوئے سرے والی چھڑی کے ذریعے سے ہادیوں کی چیزیں چوری کرتا تھا اگر اس کی چوری کا پتہ چل جاتا تو کہہ دیتا یہ چیز میری لاٹھی کے ساتھ اٹک گئی تھی اور اگر پتہ نہ چلتا تو وہ اسے لے جاتا یہاں تک کہ میں نے اس آگ میں بلی والی اس عورت کو بھی دیکھا جس نے اس بلی کو باندھ رکھا جس نے اس بلی کو باندھے رکھا نہ خود اسے کچھ کھلایا اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے چھوٹے موٹے جاندار اور پرندے کھا لیتی حتیٰ کہ وہ بلی بھوک سے مر گئی پھر جنت کو میرے سامنے لایا گیا اور یہ اس وقت ہوا جب تم نے مجھے دیکھا کہ میں آگے بڑھا حتیٰ کہ میں واپس اپنی جگہ پر آ کھڑا ہوا میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور میں چاہتا تھا کہ میں اس کے پھل میں سے کچھ لے لوں تاکہ تم اسے دیکھ سکو پھر مجھ پر یہ بات کھلی کہ میں ایسا نہ کروں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے مگر میں نے وہ اپنی اس نماز میں دیکھ لی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو دو